کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے